عبداللہ بن نمیر اور محمد بن بشر نے کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کی شدت جہنم کی لپٹوں سے ہے اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو باون